آج انشاءاللہ اللہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں ہم پڑھیں گے اور ان عبارتوں کی آپ کے سامنے شرح کریں گے شفاعت کے بارے میں بات گزشتہ ہفتے آ گئی تھی کہ شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے شفاعت کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ شفات ہنسنا اچھی سفارش کرنا اور دوسری سفارش ہے بری سفارش کرنا شفات ہنسنا اگر انسان کرتا ہے اچھی سفارش تو انسان کو عجر ملتا ہے اور اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو انسان گنہگار ہوتا ہے آخرت میں بھی جو شفات ہے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے باطل اور منفی شفات جو مکہ کے مشرقین کا دعویٰ تھا کہ ہمارے محبودان ہم جن کی بات کرتے ہیں پرشش کرتے ہیں یہ سب قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی نفی فرمائی کیوں اس لیے کہ شرک کرنے والا اور جو شرک کر رہا ہو ان دونوں کے لیے قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی سفارش کر رہا ہے لیکن وہ شرک کرتا ہے اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی شرک کرنے والا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی سفارش کی دو بنیادی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ حرب العامن شفات کرنے والے سے راضی ہو اور اسے اجازت بھی دے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اسے اللہ ہر العامن راضی ہو اور ظاہر بات اللہ العامن انہیں لوگوں سے راضی ہوگا جو توحید والے ہیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں جو بدعات اور خرافات والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سفارش کے لیے راضی نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن بدعتی لوگ اللہ کے رسول کے حوض سے بھگا دیے جائیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش کہاں حاصل ہوگی تو یہ منفی شفاعت ہے آج بہت سارے مسلمان جو شرک کرتے ہیں قبروں پر جا کے چادریں چڑھاتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا اس طریقے سے غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں خانہ کعبہ کے علاوہ قبروں اور مزاروں اور درگاہوں کا طواف کرتے ہیں ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے ان کا یہ سوچنا یا ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے سفارش کریں گے یہ بے بنیاد ہے غلط ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے جس کے پاس توحید نہیں ہوگی جو شرک کرنے والا ہوگا بدعت اور خرافات میں زندگی گزارنے والا ہوگا ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے دوسری جو سفارش ہے جائے ثابت شدہ شفاعت یعنی قیامت کے دن سفارشیں ہوں گی وہ سفارشیں ثابت ہیں قرآن و حدیث سے اور یہ دو طرح کی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ سفارشیں خاص ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفارش خاص ہے وہ چار طرح کی شفاتیں ہیں پہلی شفات ہے میدان محشر میں کہ آپ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے کہ اللہ ابامین سب کا حساب و کتاب لے لے دوسری سفارش یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور اللہ ابراہین کی طرف سے ان کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل جائے گا لیکن وہ لوگ بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کریں گے ہمارے نبی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کا دروازہ کھول دے یا کھلوا دے اور اس کے بعد جنتی جنت میں داخل ہوں گے تیسری جو سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص وہ یہ ہے کہ جو جنت کے اندر جائیں گے ان کے مقام میں بلندی کی سفارش کہ قیامت کی ہمارے نبی سفارش کریں گے کہ اللہ رب العامن تو فلاں فلاں جنتی کو یا ان جنتیوں کے درجے کو اونچا کر دے ان کے مقام کو بلند کر دے یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے چوتھی سفارش جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے نبی اپنے چچا ابو طالب کے لیے خاص سفارش کریں گے جہنم سے نکلنے کی سفارش نہیں کریں گے وہ جہنم ہی میں رہیں گے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہلکا عذاب دے کیونکہ انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی میرا بڑا ساتھ دیا تھا گرچہ اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے لیکن ہمارا بہت ساتھ دیا تھا لہذا اللہ تعالیٰ تو ان کو اس مدد کی بنا پر ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے ہلکا پن کر دے جہنم ہی کے اندر رہیں گے وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے کیونکہ جہنم کے جو سزا ہے مختلف ہے سب کے الگ الگ سزا ہے جہنم کے بھی درکات ہیں یعنی ان کے اندر بھی درجے ہیں سب سے زیادہ جو سزا ملے گی عذاب ملے گا منافقین کو وہ سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے اور سب سے کم سزا ملے گی سمجھ لیجیے ابو طالب کو وہ بھی جہنم کے اندر رہیں گے لیکن ان کو اتنی سزا نہیں ملے گی جتنا عام کافروں کو اور مشرقین کو منافقین کو ملے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی وجہ سے تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی تو یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے ہمارے نبی ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کریں گے کیونکہ مشرق کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے مشرقین پر اللہ رب العامین نے کافرین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا تو جہنم ہی کے اندر وہ رہیں گے لیکن ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی ہلکا پن رہے گا بس اتنی سی بات ہے ورنہ وہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے تو یہ چار جو صفات ہیں مانوی کے ساتھ خاص ہیں دو صفاتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں معاہدین ہیں انبیاء ہیں رسول ہیں فرشتے ہیں حفاظ ہیں معاہدین قرا علماء پڑوسی ساتھی ایک دوسرے کے لیے کریں گے وہ ہے کہ جو معاہدین اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے حقدار ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں مت داخل کر یا جو معاہدین اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے معاہد ہے وہ اس نے شرک نہیں کیا کبھی بھی دنیا کے اندر لیکن بڑے گناہ کے ارتکاب کیا جھوٹ بھی بولا وہ رشوت بھی لیا سود بھی کھایا وہ اور جہنم کے اندر چلا گیا وہ تو اس کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے آ یہ دو سفارش سب کے ساتھ ہے یہ مانوی کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے بلکہ اور لوگ بھی یہ سفارش کریں گے لیکن کون کرے گا جو معاہدین ہوں گے جو شرک کرنے والے ہوں گے وہ کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور کن کے لیے سفارش کی جائے گی جو معاہدین ہوں گے مسلمانوں میں بھی اگر کوئی شرک کرنے والا ہوگا ان کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی کن کے لیے کی جائے گی جو توحید والے ہیں سنت والے ہیں سلب صارحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کے لیے سفارش کی جائے گی انہوں نے گناہ کیا بڑے گناہ کیا کیے جہنم میں چلے گئے تو اللہ سے سفارش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر تو داخل کر دے اب جنت کے اندر لے آ ٹھیک ہے تو یہ خلاصہ جو گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آئیے اب آگے مصنف کے بعد پڑھتے مصنف فرماتے ہیں وہ رحوف القیامت صلاح و شفاعت ہمارے نبی قیامت کے دن تین سفارش کریں گے کتنی سفارش کریں گے تین سفارش کریں گے ابھی میں نے کیا بتایا کہ ہمارے نبی کتنی سفارش کریں گے چھ کریں گے چار تو آپ کے ساتھ خاص ہے اور دو عام ہے سب ملا کر کے چھ سفارشیں ہوں گی کتنی ہوں گی چھ سفارشیں ہوں گی یہاں انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ جو چار سفارشیں ان میں سے دو بیان کیا ہے اور ایک عام سفارش کو بھی اس کے اندر بیان کر دیا ہے ٹھیک ہے میں جب آپ بات آئے گی تو ہمیں واضح کروں گا تو ہمارے نبی جو ہے قیامت کے دن چار سفارش جو آپ کے ساتھ خاص وہ کریں گے باقی دو اور سفارشیں کریں گے اس طریقے سے آپ کی ٹوٹل سفارش چھ ہو جائے گی پرماتے ہیں کہ ام شفات الا رہی پہلی سفارش فیشفا فی الموقف تو جو میدان محشر محشر میں ہوں گے ان کے لیے آپ سفارش کریں گے حتیٰ خدا بین ہوں یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے بعد اینترا جو الانبیاء تمام انبیاء کے رجوع کر لینے کے بعد سے بخاری مسلم کے حدیث ہے لمبی حدیث ہے کہ میدان محشر میں لوگ جائیں گے ہنستے آدم علیہ السلام کے پاس کہیں گے چلیے سفارش کر دیجئے وہ انکار کر دیں گے کہیں گے نور علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ نور علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے کہیں گے تم موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ بھی انکار کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اب لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے ہمارے نبی کہیں گے ہاں میں سفارش کروں گا پھر آپ جائیں گے اللہ کا سجدہ کریں گے کافی دیر تک سجدے میں رہیں گے اور اللہ ابامین جتنی وہی کرے گا اس کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تعریف کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اپنا سر اٹھاؤ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی آپ جو کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی پھر ہم عنوی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سب کا حساب لے لے یہ میدان محشر سب سے بڑی شفات اس کو شفات عظما بڑی سفارش کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سفارش سب کے لیے ہوگی حساب و کتاب کی سفارش اور جن کا حساب و کتاب لیا جائے گا اسے مومن بھی ہوں گے کافر بھی ہوں گے سب لوگ ہوں گے اس میں سب کے لیے حساب و کتاب پوری انسانیت کے لیے پوری امت سب کے لیے پورے انسانوں کے لیے میدان محشر میں تو یہ شفات عظما ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے ہمارے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا یہ سفارش نہیں کرے گا تو وہی یہاں انہوں نے بیان کیا کہ انبیاء کے رجوع کر لینے کے بعد یا انبیاء کے انکار کر دینے کے بعد تمام انبیاء انکار کر دیں گے کہیں کہ ہم سفارش نہیں کریں گے کون کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو یہ مقام محمود ہے وہیں پر ہمارے نبی اللہ کی تعریف کریں گے اور وہیں پر سفارش کریں گے آدم و نوح و ابراہیم و عیس موسا و عیسا ابن وریم عنی تنتہی تنتح یعنی تمام انبیاء آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب لوگ سفارش سے انکار کر دیں گے یہاں تک کہ ہمارے نبی کے پاس سفارش آ جائے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کی سفارش کریں گے یہ سب سے پہلی اور بڑی سفارش ہے وہ ام شفاعت الثانیہ رہی دوسری سفارش فیش فیل جنت عید الجنہ تو جنتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں ٹھیک ہے یعنی جنت کا پروانہ مل گیا سب کو حساب کتاب ہو گیا پلسرات پار کر گئے اب جنت میں داخل ہونے والے لیکن دروازے بند ہیں سب جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے بند رہتے ہیں جس کے پاس چابی رہتی ہوئی آ کر کے مسجد دروازہ کھولتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ادان کا وقت ہو گیا لیکن دروازے بند ہیں کون کھولتا ہے جس کے پاس چابی رہتی ہر آدمی آ کر کے دروازہ نہیں کھولتا ہے جس کے پاس چابی رہے گی وہ آ کر کے دروازہ کھولے گا تو سارے جنتی لوگ جنت کے سامنے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور جنت میں داخلے کے انتظار کر رہے ہوں گے وہاں پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ ابامن تو جنت کے دروازہ کھول دے جنت کے دروازے آپ کی سفارش پر کھول دیے جائیں گے پھر سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوں گے اور امتیوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی تو یہ دوسری سفارش ہے پھر فرماتے ہیں کہ وہ عطان شفاطان خاص نے لہو یہ دونوں سفارشیں ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں ٹھیک ہے یہ دو سفارشیں ہوگی اب اس کے بعد دو اور سفارشیں ہیں ان کا ذکر یہاں انہوں نے نہیں کیا ہے کون سی دو سفارشیں مانوی کے ساتھ خاص ہیں یہ دو ہو گئی دو اور ہیں کون سی دو اور ہیں ایک تو یہ کہ جنتیوں کے مقام اور مرتبے میں بلندی کی سفارش کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ان کے مقام کو اور اونچا کر دے ان جنتیوں کے درجے کو اور اونچا کر دے تو ٹھیک ہے تو ان کے لیے ہم آنوی سفارش کریں گے اور تیسری اور چوتھی کون سفارش ہوگی ہمانوی کے ساتھ جو خاص ہے جی ہاں چچا ابو طالب کے ساتھ بولیے آپ لوگ بھائی کیوں ڈرتے کیوں ہیں ابو طالب جو نبی کے چچا ہیں ان کے ساتھ سفارش ان کے لیے یہ چار سفارشیں امانوی کے ساتھ خاص ہیں یہاں مصنف نے دو بیان کیے دو نہیں بیان کیے دو نہیں بیان کیا دو بیان کیا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کبھی کبھی ذہن سے انسان کی بات نکل جاتی ہے ہے کہ نہیں ہے تو لیکن یہ دونوں سفارشیں بھی ثابت شدہ ہیں حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ اما شفاعت الفال تھا اب رہی تیسری سفارش فیش فی من استحق النار کہ آپ سفارش کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جہنم کے مستحق ہوں گے وہاد شفاعت الہو یہ سفارش ہمارے نبی بھی کریں گے ولس نبی و صدیقین وغیرہم اور تمام انبیاء اور صدیقین اور ان کے علاوہ بھی معاہدین یہ سفارش کریں گے ٹھیک ہے گویا کہ یہ سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اور بھی لوگ کریں گے انبیاء معاہدین اللہ کے نیک بندے سب کریں گے سفارش لیکن شرط یہ کہ وہ معاہد ہو توحید والا ہو نہ ہو شرک اور بدعت کرنے والا نہ ہو وہ آدمی سفارش کرے گا اور کن کے لیے کریں گے موحدین کے بارے میں جو موحدین تھے دنیا کے اندر لیکن ان سے بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے ہوتا ہے سبھی معاہد ہے وہ شرک نہیں کیا کبھی زندگی میں لیکن بڑے گناہوں کے انتقام کیا انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے اگر وہ توبہ کر لے گا تو سیدھے جنت میں جائے گا اور یا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو معاف کر دے گا تو بھی جنت میں جائے گا لیکن اللہ نے معاف نہیں کیا اب وہ جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا وہ کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا نہیں توحید والے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے جیسے شرک والے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے ایسے توحید والے کبھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے ایک نہ ایک دن لوگ جہنم سے ضرور نکلیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیکیا کیا نہ کریں ہم خوش ہو جائیں کہ ہم توحید والے ہیں سنت والے ہیں ہم جو ایک دن جنت کے اندر جائیں گے یہ غلط سوچ ہے یہ جہنم کی سزا اتنی سخت ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے دنیا میں آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے آگ کا ایک انگارہ ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا جائے اس کو انسان برداشت نہیں کرتا ہے تو جہنم کی آگ ستر گنا تقریباً دنیا کی آگ سے زیادہ ہے اس کو انسان کیسے برداشت کر سکے کر سکے گا ہم دنیا کے اندر سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اتنی آنکھوں میں دم نہیں ہے ہم دھوپ نہیں برداشت کر سکتے اگر انسان ننگا ہو کپڑے نہ پہنا ہو چھتری اور اے سی نہ اس کے پاس تو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کیا کیسے انسان برداشت کر لے گا اس لیے کبھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو توحید والے ہیں ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور جائیں گے غلط بات ہے یہ اگر انسان ایسا سوچتا ہے تو کب وہ جنت کے اندر آئے گا اللہ بہتر جاننے والا اس لیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے توحید پر قائم اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے لیکن ساتھ ساتھ عبادت بھی اللہ رب العالمین کی کرے جی تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جو جہنم کے مستحق ہوئے ہوں گے معاہدین اپنے بڑے گناہوں کو جیسے تو وہاں نبی بھی کریں گے اور دیگر امبیا بھی کریں گے اور نیک لوگ کریں گے فیش فا فی استحق کنار اللہ خلوحا تو آپ کیا سفارش کریں گے آپ اور دیگر انبیاء کو جہنم کے مستحق تو ہیں لیکن توحید والے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے اور جہنم میں ان کو داخل مت کر ٹھیک ہے وہ یہ شوف ہی من دخلا خرجہ مینہا یا ایو خرجہ مینہا اور ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جو جہنم میں چلے تو گئے لیکن ان کو جہنم سے نکالے جانے کی سفارش کریں گے یہاں دو سفارشیں ہیں لیکن مصنف نے ان کو ایک بیان کر دیا ہے دو سفارش یہاں پر ہے کون سی دو سفارش ہے پہلی یہ کہ جہنم کے حقدار ہو گئے ہیں معاہدین ہیں جہنم کے حقدار ہو گئے لیکن یہ سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم مت داخل کر معاف کر دے توحید ہے نا ان کے پاس ہے گناہ ٹھیک ہے لیکن تو رحم والا ہے معاف کرنے والا معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا جہنم میں داخل نہیں کرے گا کچھ ایسے ہوں گے جو پہلے ہی سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے اللہ کی رحمت ان کو شامل نہیں ہوئی جہنم میں چلے گئے اب ایسے لوگوں کے بارے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے معاہدین بندے اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے یہ کتنی سفارش ہو گئی دو ہو گئی نا یہاں پر جی ہاں تو انہوں نے ایک ہی شمار کیا ہے اس لیے انہوں نے کیا بیان کیا کہ تین سفارش حالانکہ یہاں چار سفارش کا ذکر ہو گیا چار سفارش تو دو سفارشوں کو انہوں نے ایک ہی میں بیان کر دیا ہے ایک ہی ساتھ بیان کر دیا حالانکہ یہ دو سفارش ہے ٹھیک ہے تو یہ جو مصنف کی عبارتیں ہیں ان سے بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن گویا کی چار سفارشوں کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے اگرچہ شروع میں انہوں نے کہا کہ تین سفارش ہوگی تین نہیں چار سفارشیں ٹھیک ہے اور ہمارے نبی کی دو اور سفارش لے کر کتنی ہو جائیں گی چھ سفارشیں ہو جائیں گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سفارش کریں گے اور باقی جو لوگ ہیں وہ دو ہی سفارشیں کریں گے اور وہ کن کے لیے معاہدین کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ اخرج اللہ النار اقوام بغیر شفاطین بل بفت اور ہی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کئی قوموں کو کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر سفارش کے بھی جہنم سے نکال دے گا اپنے فضل اور اپنی رحمت سے یعنی ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اللہ ابراہین اپنے فضل سے ان کو نکال دے گا جیسے اللہ ابراہین اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جو معاہدین ہوں گے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا اپنے فضل سے ان کو پہلے ہی جنت میں داخل کر دے گا ایسے اللہ رب العالمین اگر کچھ معاہدین جہنم میں چلے گئے تو بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین بغیر کسی سفارش کے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا وہ یب قافل جنت فضل ان سب کے باوجود جنت کے اندر جگہ باقی رہے گی امن دخلہ اہل دنیا دنیا والوں میں سے جو وہاں داخل ہوں گے جنت میں جائیں گے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی سفارش کے باوجود اور اللہ ابامن خود بہت سارے لوگوں کو اپنے فضل سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے آئے گا معاہدین بندوں کو تو اس کے باوجود بھی جہن جنت میں جگہ باقی رہے گی اتنی بڑی جنت ہے کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وسار مغفرت مربک مجنت جنت ان اردو سماوات و اس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے کتنے آسمان ہیں سات کتنی زمینیں ہیں سات اتنی لمبائی چوڑائی کے برابر جنت ہے تو اتنی یعنی ان لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کے باوجود بھی جنت کے اندر جگہ باقی رہے گی جگہ باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اب سارے لوگ جنت میں آ گئے جتنے بھی معاہدین تھے اب کوئی جہنم میں نہیں بچا کون جہنم میں رہ گیا شریف مشرقین کافرین منافقین شریک کرنے والے اب جنت جہنم میں کوئی موحد نہیں بچا ایمان والا توحید والا کوئی نہیں بچا ابھی بھی جنت کے اندر جگہ باقی ہے اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اب اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی مشرق جنت کے اندر نہیں جا سکتا لہذا مشرقین کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں لے کر آئے گا کافرین کو اللہ جنت میں لے کر کے نہیں آئے گا اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا فیون شی اللہ اللہ اقوام اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا نئے لوگوں کو پیدا کرے گا فید خلوم الجنہ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا پھر جا کر کے جنت بھرے گی اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور ان لوگوں کو پھر جنت میں داخل اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل اللہ کا احسان کوئی اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ طرف سے دینے والا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اللہ نے فرما دیا کہ مشرقین کے لیے جنت نہیں ہے لہذا مشرقین اعتراض نہیں کر سکتے مشرقین اعتراض نہیں کر سکتے کہ مجھے ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں جنم میں داخل کر دے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا لہذا مشرقین جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا نئے لوگوں کو پیدا کرے گا اور ان کو جنت داخل کرے گا جیسے جہنم کے بارے میں ہے کہ جہنم نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا پھر جہنم کہے گی خلاص خلاص بھر گیا بھر گیا قط قط خلاص اب ہمیں نہیں چاہیے جی ہاں لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو پیدا کر کے جنت میں داخل کر دے گا نئے لوگوں کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین کہاں داخل کر دے گا جنت کے داخل کرے گا وہ اصناف ما تضمن ہو ماں تزمنت دا الآخرہ میر حساب و طباب القاب الجنت ونار اور روز آخرت ان امور پر مشتمل ہوگا جیسے حساب و کتاب ہے ثواب ہے سزا ہے جنت اور جہنم ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ہوگا ثواب ملے گا سزا ملے گی جنت اور جہنم ہوگی ساری چیزیں وہ تفاصیل ادالی کا مذکورہ فی القطب من السماء ان تمام چیزوں کی تفصیل آسمان سے نادل شدہ کتابوں کے اندر موجود ہے اللہ نے تورات میں بیان کیا زبور میں بیان کیا انجیل کے اندر بیان کیا قرآن میں اللہ نے بیان کیا یہ ساری تفاصیل ڈیٹیل کہاں ملے گی آپ کو تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے لیکن تورات زبور انجیل تعریف ہو گئی ہے تعریف کر دی گئی اس میں بدل دیا گیا لہذا اب ہم اس کو ضرورت نہیں ہمیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمارے لیے قرآن میں اور حدیث میں جو چیزیں کافی ہیں ول آثار من الماثور من الانبیاء اور انبیاء کرام سے جو معصور علمی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اللہ کی آسمانی کتابوں میں اور انبیاء سے جو چیزیں منقول ہم تک پہنچی ان کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں وفل علم الم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یشفی و یکفی اور اس طریقے سے جو علم ہمیں اللہ کے رسول سے ملا ہے سنت کا اس کے اندر بھی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں جس میں ہمارے لیے کفایت ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں اس میں شفا بھی ہے اور ہمارے لیے کفایت بھی اس کے اندر موجود ہے یعنی ہمیں اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث موجود ہے اب رہا آسمانی کتابوں کا معاملہ تو آسمانی کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں ایک بات تو یہ ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہے تو اس کو ہم لے لیں گے دوسری وہ باتیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں تو ان کو رد کر دیا جائے گا ان کو نہیں لیا جائے گا تیسری وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہماری شریعت کے اندر خاموشی ہے ہماری شریعت کے اندر نہیں بیان کیا گیا اس کے بارے میں اب اس کے بارے میں انسان خاموش رہے گا اور اس کو اور وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا جنت کے اس درخت کے قریب مت جانا وہ درخت کس چیز کا تھا نہ قرآن بیان کیا گیا نہ حدیث کے اندر تو زبور انجیر کے اندر ہے یا اس طریقے سے اور کتابوں کے اندر کسی نے بیان کیا کسی مطلب کسی جگہ پر کہ وہ سیب کا درخت تھا کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ نہیں وہ گیہوں کا درخت تھا کچھ لوگوں نے اور کچھ بیان کیا اب اصل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا اصل یہ ہے کہ اس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے ہم کو روک دیا تھا بس ان کو روک دیا تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا اب یہ جاننے میں کہ وہ انگور کا درخت تھا سیب کا تھا یا کیا نام ہے گیہوں کا تھا جو کا تھا اس کے جاننے سے کچھ مسئلے پر فرق پڑے گا کچھ مسئلہ فرق پڑے گا نہیں فرق پڑے گا اس کے جاننے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے روک دیا تھا کہ اس کے پاس مت جانا اب وہ کس کا درخت تھا اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا اب ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی فائدہ ہمارے لیے نہیں اگر فائدہ ہوتا ضرور اللہ قرآن بیان کر دیتا نبی ضرور حدیث کے اندر بیان کر دیتے کہ وہ فنا درخت تھا جس کے پاس اللہ نے جانے سے منع کر دیا تھا جمع نبی نے نہیں بتایا تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ضرورت اس کے پیچھے پڑنے کی تو جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں وہ نے ان کی تین قسم بیان کی ہے پہلی قسم وہ ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہے تو ہم کہیں گے چیز صحیح ہے یہ کہیں گے صحیح ہے وہ لیکن قرآن حدیث ہمارے لیے کافی اس کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نمبر دو ہماری شریعت کے خلاف ہے دین اسلام کے خلاف ہے تو ظاہر بات اس کا انکار کر دیں گے کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے تیسری چیز وہ ہے جس کے بارے میں ہماری شریعت میں نہ اس کی تصدیق ہو رہی ہو نہ تقزیب ہو رہی ہو نہ شریعت کہتی ہو کہ ہاں وہ صحیح ہے نہ یا کہتی ہو غلط ہو تو اس کے بارے میں انسان توقف اختیار کرے اور میں نے بتایا کہ ان چیزوں میں ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لیے اللہ کے سور سے جو چیزیں مل گئی ہیں وہ ہمارے لیے کافی قرآن حدیث ہمارے لیے کافی الحمد اس میں جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے اور ہمارے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والی ہیں اور اسی سے انسان کو سبق ملتا ہے نصیحتیں ملتی ہیں ہمیں کسی اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فمن ابتغا ہو وجدہ ہو جو اس کی جستجو کرنے والا ہوگا اسے ضرور مل جائے گی وہ چیز کون سی چیز یہ قیامت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر تفصیل علم آپ کو مل جائے گا قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے نبی نے بیان کر دیا لہذا اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے صلب صالح نے جو بیان کر دیا قرآن کی تفسیر میں نبی کی حدیثوں میں اس کی تفسیر اور شرح میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارے لیے کافی ہے اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تمام چیزوں کا تعلق ابیا سے ہے وہی میں سے تعلق ہے غیب کسی نے دیکھا جنت اور جہنم آخرت کسی نے دیکھا ہے لہٰذا اس کا تعلق کس سے ہے وہی سے ہے جو قرآن میں نبی اللہ نے بیان کر دیا یا ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان کر دیا وہی معتبر ہے وہی معتمد ہے یہ انسان اگر اپنی عقل سے بیان کرے تجربے سے بیان کرے قیاس سے اشتہار سے بیان کرے یہاں اشتہاد نہیں ہوتا ہے یہاں اشتہاد نہیں ہوتا قیامت کے بارے میں قیامت کے بارے میں نس چاہیے قرآن و حدیث کے اندر دلیل چاہے واضح دلیل وہ چاہیے وہاں قیاس نہیں چلتا ہے اشتہاد نہیں چلتا اشتہاد انسان کہاں کرتا مسائل میں مسائل میں انسان اشتہاد کرتا ہے لیکن وہاں غیبیات سے جو متعلق ہیں آخرت سے متعلق ہیں وہاں عقل نہیں چلتی ہے وہاں قیاس اور اشتہاد نہیں چلتا ہے وہاں کیا چلتا ہے وہاں وہی چلتی ہے قرآن و حدیث چلتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر اگر ہوگا تو انسان اس کو مانے گا اگر نہیں ہے تو وہاں پر تو وہاں قیاس اور اشتہاد کی ضرورت نہیں تو یہ سفارش کے تعلق سے چند باتیں تھیں آگے تقدیر کا مسئلہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے درس سے تقدیر کے تعلق سے بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ دعا کے اللہ ابراہین ہم سب کو علم نافیہ طا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق آمین اور جہنم کی سختیوں سے اور آخرت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے آپ نبی کی سفارش نصیب فرما امین و جداقم اللہ خیر و سراب محمد والا علیہ و صابج میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ منگل کو درس نہیں ہوگا ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر